وہی ہے جس نے اسمان سے پان اتارا اس سے تمہارا پایا ہے اور اس سے درخت ہیں جن سے چیراتی ہو